السلام علیکم آئی مختار احمد فار دا وچو university M G T five zero one course that is human resource management and we are here today for over lecture number five لیکن اس لیکچر سے شروع کرنے سے پہلے لیٹ می آسک یو کہ آپ کو کیسا سمجھ آ رہا ہے کیا آپ نے بکس لے کے اس کی ریڈنگ شروع کی کہ نہیں اور جو لیکچر کے ساتھ ساتھ ہر لیکچر کے ساتھ جیسے ہم نے چار لیکچر آلریڈی ہم نے کور کر لیے ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کو نوٹس مل رہے ہیں جو پاور پوائنٹ سلائیڈز آپ کو اویلیبل ہیں کیا ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ابھی سے start talking with this start sending us your mails a concern so that we should be able to make it more better and better for you مسئلہ تو وہی ہے نا کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ کیسے میں اس کورس آپ کے لیے ڈیزائن کروں یا پرزینٹ کروں کہ آپ کو وہ جو کانسپٹس ہیں بیسک فلاسفی ہے وہ سمجھ آتی جائے so how are we doing I believe جو بار بار میں اسٹریس آپ کو کر رہا ہوں اس پہ آپ عمل کرتے ہوں گے لیکچرس کو ریویو ضرور کرتے ہوں گے ساتھ جو نوٹس ملتے ہیں ان کو ضرور پڑھتے ہوں گے اور کتاب سے جو بھی آپ نے بک خریدی ہوئی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اس کو بھی دیکھتے ہوں گے and before coming or before talking or starting next lecture آپ اس دن کے لیکچر کے جو پوائنٹس ہم نے بتائے ہوتے ہیں پہلے وہ آپ دیکھ کے آتے ہوں گے تو دین آئی ایم شیور کہ ہماری فریکوینسی ایک ہونی چاہیے اور پھر لرننگ بھی بہتر ہونی چاہیے تو should be start now let see as usual we have to start with the previous lecture تھوڑا سا سمرائز کریں گے تھوڑا سا اس کا ویو کریں گے کہ لیکچر نمبر فور میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا یہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے بولتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے تو کیا تھا lecture number four it start with people working together آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ کس لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک چھوٹا سا ایکسرسائز کیجیے اپنے گھر میں اپنے چند ساتھیوں کو بلائیے اور مل بیٹھیے اور پھر پڑھ کے دیکھیے کوئی کام مل کے کر کے دیکھیے اینڈ سی دا ڈفرنس جیسے آج کل آپ کو you are doing the distance learning from the virtual university تو اکیلے پڑھنا اکیلے کام کرنا that is a different ball game one when you together with other people it has different effects تو آپ نے کچھ نہ کچھ آبزرو کیا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو اینالائز کیا ہوگا آپ نے کہ اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے تو یہی چیز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ جب لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے اس کے مختلف قسم کے بہیویئر آسپیکٹ ظاہر ہوتے ہیں and then we also covered the behaviour in the organization and we kind of discuss that this is giving up a new kind of concept or subject in the management science which call it we call it organization behaviour basically تو آرگنائزیشن بہیویئر کیا تھا yes is a systematic study of individuals a group of people working together in organization اس اسٹڈی کو اس بہیویئر آسپیکٹ کو دیکھنے کے لیے جو ہم نے ایک نیا سبجیکٹ مینجمنٹ سائنس میں انٹروڈیوس ہے اس کو ہم آرگنائزیشن بہیویئر یا او بی کہتے ہیں ایبریویٹ فارم میں and then we also discuss the variable influencing the individual behaviour میرا بہیویئر آپ کا بہیویئر کسی کے بہیویئر کی بات کرتے ہیں تو کیسے یہ بہیویئر مولڈ ہوتے ہیں کیسے یہ بنتے ہیں تو یہ سارا اسٹارٹ ہوتا ہے ود ویلوز نامس کلچر کس کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں فیملی کا کیا افیکٹ تھا ہیریڈیٹی کیا افیکٹ پلے کرتی ہے انہیریٹنس جو آپ کے کریکٹر آتے ہیں آپ کے ساتھ فیملی سے اور پھر which kind of try to understand کہ انوائرمنٹ کیا رول پلے کرتی ہے ہیومن بہیویئر کو انڈیویجل بہیویئر کو تو یہ سارے ویریبلس بھی ہم نے آئی بلیو ڈسکس کیے تھے اور آپ کو کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی کلیئر ہو جانے چاہیے اب تک پھر ہم نے ایک ماڈل تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ when we are discussing about the behaviour part in within organization اس کے اندر کس طرح ہم اسکوپ آف اسٹڈی کیا ہو جاتا ہے یا ہم اسکوپ آف انالیس کیا ہوتا ہے so we discuss about one model of O B and model was of three لس number one number two number three تو وہ کیسے شروع ہوتا تھا with the unity unit point اور انڈیویجل سے کسی بھی آگناشر کے اندر one person two three four and اس طرح وہ یونٹ بڑھتے جاتے ہیں تو انڈیویجل بہیویئر سے شروع کر کے then we discuss with kind of indicator should be a group behaviour اس سے اوپر سیکنڈ لیئر سیکنڈ ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ گروپ بہیویئر کی تھی آپ group level of analysing and then of course overall organisation level تو یہ تین یہ بیسیکلی یہ تین لیول کا یا تین اسٹیئر کا ماڈل بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم لیکچر میں جس کو آج تھوڑا سا مور اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کریں گے تو let see what are the today's topics آج کے نے پڑھنا ہے یہ بھی تو آپ کو کل لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر فور میں بتایا تھا تو آج ہم انہی تین ان لیولز میں سے ایک تو آگنیشن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں انڈیویجلس کو بھی تھوڑا سا ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آج ہم انڈیویجل کو ٹچ کریں گے پھر ہم گروپس کی بات کریں گے and then will talk about teams اور کیا فرق ہوتا ہے ان میں اور کیسے انسٹیٹیوشن کے اندر آرگنائزیشن کے اندر یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں let start with individuals individuals کے لیے آپ نے بھی ایچ آر ایم کی مختلف بکس uh, دیکھی ہوں گی تو Robbins is a very good author وہ او بی پہ بھی اور ایچ آر ایم پہ انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں تو ان کی ایک بڑی اچھی کوٹیشن تھی I thought I should share with you وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے بات کرتے ہیں کہ we want to be the part of a team but still see everybody want کہ اس کا نام بڑا بڑا پیچھے لکھا ہونا چاہیے ہماری کرکٹ ٹیم دیکھتے ہیں آپ وسیم اکرم بڑا امپورٹنٹ پارٹ تھے ہماری اس ٹیم کا لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا نام بڑا بڑا لکھا جائے جب تاکہ کے جب دوڑ رہے ہوں تو سارے دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ وسیم اکرم بال کرا رہا ہے اس طرح کسی بھی ٹیم کو دیکھ لیجیے ایتھلیٹ کسی کو بھی دیکھیے تو ان کا نام یا ان کا نمبر ایٹ لیسٹ کافی بڑی بڑی سائز میں ان کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے اینڈ دیٹ ریفلیکٹ بیسیکلی یہ بیسک سائیکولوجیکل اور اس کا جو فلاسفی ہے وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ though we all want to be part of the team but still we want our own identity true میں بھی چاہوں گا آپ بھی چاہیں گے کہ آپ پہچانے جائیں ایک اچھی ٹیم سے وننگ ٹیم کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی اپنا ایک مقام اپنا ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہونی چاہیے آپ ہاکی کھیلتے ہو تو آپ اس وننگ ٹیم کے ممبر تو ضرور کہلانا پسند کریں گے لیکن یہ بھی چاہیں گے کہ کچھ گول آپ کے نام سے بھی ہوں اسی طرح اگر کرکٹ کھیلتے ہیں بالر ہیں تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کی کچھ وکٹیں آپ حاصل کریں اور آپ کی پہچان آپ کی آئیڈینٹی آئے تو دیٹ از بیسک وہ جو ایک انسان کے یا انڈیویجل کا بہیویئر آسپیکٹ ہے اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں they of course they feel pride they always feel honour کہ they are part of a winning team ایک اچھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں but same time they also need recognition وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگناز کیا جائے ان کو واک اپ کیا جائے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے یہ چند چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی پھر تھوڑا سا just to review and also keep you with the pace of where we are moving کہ بہیویئر پہ چند چیزیں افیکٹ کرتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے ایٹیچیوڈ ہے ویلوز ہیں یہ ساری چیزیں بیسک جو نامس ہیں جو آپ نے سیکھا ہے یہ سارا مولڈ کرتا ہے آپ کے ایٹیچیوڈس کو آپ کی ایموشنس کو آپ کی ابلٹیز کو اور یہ ساری چیزیں مل کے پھر دین انڈیویجلس کی بہیویئر بناتے ہیں and why we are focusing on individuals behaviour very simple کیونکہ وہی انڈیویجلس مل کے آرگنائزیشن بناتے ہیں لیکن جرنلائز کرنا اس کو کہ ایک انڈیویجل سب کے بہیویئر پہ افیکٹ کر سکے گا سیم ڈیفیکلٹ کورس کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ایک ایک انسان ایک پرسن آ کے سارے ادارے کا کلچر سارے انسٹیٹیوشن کا اسٹائل کو چینج کر دیتا ہے but that is very rare when we are talking about the normal conditions تو اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجل جو ہے وہ دوسروں کے بہیویئر کو شاید اتنا ڈفرینٹ نہ کر سکے ان کو اتنا چینج نہ کر سکے لیکن وہ اپنی لمٹ ضرور بتاتا ہے اس کا بہیویئر اس کا ایٹیچیوڈ یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز آسانی سے بہتری سے کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا کیا وہ کام بہتر طریقے پہ کر سکے گا اور کیا نہیں کر سکے گا that is itself enough for management for the other people to guess کہ اس سے کیسے کام لینا ہے اس نے کیا کرنا ہے لیٹس ٹیک سم ایگزامپلس چند چیزیں انسٹیٹیوشن کے اندر آپ دیکھتے ہو گئے کے اندر فیلنگس بلیو اور پھر اس کا بہیویئر آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں آپ نے اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں نمبر ون کو کہ if you I think I like my boss میری یہ فیلنگس ہیں یہ کیوں میری فیلنگس ڈیولپ ہوئی ہیں کیونکہ میرا بلیو ہے کہ I think my boss is he is nice person تو اس بلیف کے بیس پہ اس بلیف کے بیس پہ میرے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہیں اور ان فیلنگ کے بیس پہ میرا جو ایکشن ہوگا میرا جو بہیویئر ہوگا دیٹ ول بی کہ I will always support my boss and help him not only I will help him rather I will also help his cause آپ گھر کے اندر ہو آپ کی فیلنگ یہ ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے فادر بہت اچھے ہیں بہت نرم ہیں تو اسی سے آپ کی فیلنگ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ باقی بہن بھائیوں سے ابو مجھے زیادہ فیور دیتے ہیں تو کیا ہوگا آف کورس یہ تو ایسے رشتے ہیں ان میں ہم ان چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے but at least you can have get an idea کہ آپ بڑھ کے آگے چھوٹی سی بات پہ بھی آپ اپنے فادر کو یا اپنے پیرنٹس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی دوست کے بارے میں آپ کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ آپ بلیو کریں اگر آپ کا بلیف یہ کہتا ہے یا آپ کی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ he is very nice person وہ آپ کا بڑا ہمبل یا آپ کا بڑا چاہنے والا ہے آپ کا خیال کرنے والا ہے تو نیچرلی آپ کی فیلنگ اس کے بارے میں بھی وہی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور جو کانسیکوینس ہوتے ہیں اس کے یعنی اس کا آپ کا جو بہیویئر ہوگا وہ ان فیلنگ اور بلیو پہ ڈپینڈ کرے گا لیٹس ٹیک ادر ایگزامپل جہاں پہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے اسی ایگزامپل میں اسی سلائڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ کیس میں آپ آپ کا بلیف ہے کہ مائی کو ورکر اور یور کو ورکر آپ کا ساتھی جو ہے ساتھ کام کرنے والا ہے وہ تھوڑا سا آئی شوڈ نا سیٹس فول بیسیکلی لائک وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے kind of goof person they تو آپ کا بلیو کیا ہو جائے گا آپ کا فیلنگس کیا ہو جائیں گی آپ کی فیلنگ ہوگی کہ I I don't like him basically you dislike him تو اگر آپ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کا بہیویئر کیا ہوگا آپ اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے یا آپ اس سے کوپریشن ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو دیکھیں کیسے آپ کے وہ جو بلیوس ہیں آپ کی جو فیلنگس ہیں وہ آپ کے بہیویئر کو شیپ اپ کرتی ہیں تو یہی چیز سمجھانے کے لیے میں نے ایک ایک دو ایگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کی let's move forward let's go to next phase the groups group کیا ہوتے ہیں yes basically it is more people with common interest with common objective ہم اس کو گروپس کہتے ہیں اور گروپس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہم اس کو گروپ ٹاسک بھی کہتے ہیں جیسے اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ دا مور کمپلیکس دا ٹاسک جتنا زیادہ آپ کا کام مشکل ہے جتنا آپ کا کام بڑا ہے اتنا ہی اس کے اندر آپ کو نان روٹین کام بھی کرنے ہیں اس کا مطلب اتنے ہی زیادہ آپ کو ڈائورسفائی قسم کے ریسورس چاہیے we talking about the human resource تو اتنی ہی زیادہ افادیت آپ کی گروپ بنانے کی بن جاتی ہے لاسٹ ٹائم میں بات کر رہا تھا وہ میں نے ایک غلط کوٹ کر دیا تھا two two one two one ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں دو اور دو گیارہ نہیں ہوتے تو جس طرح ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو جتنا بڑا کام ہوگا جتنا کمپلیکس ٹاسک ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو ایک گروپ کی افادیت اور ضرورت پیش آئے گی اس کے کچھ فائدے اور نقصانات دیکھتے ہیں میں نے ایک لفظ لاسٹ ٹائم کچھ لیکچرز کے اندر یوز کیا تھا synergy what is that synergy basically یہ mathematically very simple two plus two yes naturally mathematically دیکھا جائے تو یہ چار ہونا چاہیے but it is written there five یہ پانچ کہاں سے آ گیا and that five is basically one extra is basically synergy یہ ایک synergy is a biological term جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ سبسٹانس ملاتے ہو سبسٹریٹ جو بیسک اس کے کمپونیٹس ہیں اور جو سبسٹانس بنتا ہے اس کی ویلو ان دونوں کی انڈیویجل ویلو کے جمع کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کو سنرجی کہتے ہیں یا جیسے اس ایگزامپل کے اندر two plus two is five mean ایک ایکسٹرا جو ہے یہ سنرجی ہے یہ سنرجیکل افیکٹ ہے اس کا دونوں کو اکٹھا کرنے سے جو ایکسٹرا آ گیا اس کو ہم ویلو ایڈیشن بھی کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک آرگنائزیشن جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہم ایک پروسیس سسٹم اپروچ کے تحت آرگنائزیشن کا دیکھا تھا جس میں ان پٹس ہوتی ہیں and then you have the outputs اس کے اندر ایک پروسیس کا ہم نے ڈسکس کیا تھا بڑے ڈیٹیلس کے ساتھ کہ پروسیس اچھا ہے تو آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہے پروسیس میں کوئی خامی یا خرابی رہ گئی ہے تو آپ کی آؤٹ پٹ میں کمی آ جائے گی اس کو سنرجی افیکٹ بھی کہتے ہیں ویلو ایڈیشن بھی کہتے ہیں تو گروپ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر گروپ اچھا مل جائے لوگ اچھے کوہیسو ٹیم بن جائے اور کوہیسو گروپ ہو جائے تو آپ کا ریزلٹ جو ہوگا ریزلٹنٹ جو ہوگا وہ انڈیویجل پرفارمنس جو ان کی ان کو اکٹھا بھی کر لیں تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے ایک تو یہ فائدہ ہے گروپس کا یا ٹیم اپ کرنے کا آگے جا کے ہم ٹیمز کو بھی ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آپ اس کا فرق محسوس کر لیں گے what about the negative aspect کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ two plus two is equal to three or even less than that تو یہ کہاں چلا گیا میتھمیٹکس والے تو بڑے خفا ہوں گے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں یا تین اور یا پانچ کیوں لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کنسپٹ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم پروسیس لاسز کہتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے اس پروسیس کے اندر کوئی چیز لاس ہو گئی ہو آپ کو جو ایگزیکٹ آپ نے جتنا ان پٹ ڈالا تھا اس سے بھی کم ملا اور یہ نیگیٹو آسپیکٹ ہے گروپس کا کیونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے مین ہمارا سبجیکٹ تو ایچ آر ایم ہے تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت کہ گروپ میں ڈائنامکزم میں ہم پڑھاتے ہیں کہ فری رائڈنگز ہیں لوگ آتے ہیں گروپ جوائن کرتے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ کالج میں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے آپ کو کوئی پروجیکٹس ملتے ہیں ٹیم کی شکل میں گروپ کی شکل میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس گروپ کے اندر سے ایک دو لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں باقی فری رائڈرس ان کو کہتے ہیں فری رائڈنگ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں گے بھائی چائے پلا دوں گا ذرا یہ اسائنمنٹ کر لینا اور پھر وہ آپ کی ورنہ ایسے ہوتا کہ اگر وہ بھی اپنی ایفرٹ ڈالتے تو آپ کی اسائنمنٹ آپ کا پروجیکٹ بہتر ہو سکتا تھا تو یہی چیز کو ہم پروسیس لاسز کہتے ہیں that is also one negative aspect we can see of the group formation why do people join groups why do people form groups institution کے اندر آرگنائزیشن کے اندر اور عام لائف کے اندر بھی لوگ پیپل ہیومن ریسورس جو ہیں وہ آپس میں گروپ فارمیشن کرتے ہیں that is also a basic جو ہماری لائف کو اگر آپ دیکھیں جب سے شروع ہوئی ہے تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ ریزن تو ہونا چاہیے وہ ریزنس کیا ہیں وہ بیسک uh, جو جو ریزنس ہیں وہ ہم ان کو لسٹ کرتے ہیں ان پانچ uh, جو ہے کیٹیگریز میں number one is security number two is status number three is social need number four power air number five is goal achievement let sing let see why for the security you need to form a group اب سیکورٹی کہاں ہے یا کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں اب گھر سے باہر نکلتے ہو رات کو تو کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہو کہ یار اکیلا نہیں جاتا راستے میں پتا نہیں ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے تو سیکورٹی پرپز کے لیے بھی آپ دو لوگ ساتھ رکھ لیتے ہو انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اداروں کے اندر بھی لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ انڈیویجلی ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ہمارے ساتھ تھوڑا سا باعث رول پلے کرے but if we are together تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ہمیں کوئی وہ جو انڈیویجل جیسے کہتے ہیں نا اس میں اتحاد میں برکت ہوتی ہے کہ مل کے آپ زیادہ اسٹرینتھ شو کر سکتے ہو تو کبھی اس سیکورٹی پرپز سے یہ بھی آپ لوگ گروپ فارم کرتے ہو آرگنائزیشن کے اندر لوگ جو ہیں ایون ریئل لائف کے اندر بھی آپ ایک محلے میں رہتے ہو تو اپنے اس محلے کو پروٹیکشن کے لیے اس کی سیکورٹی کے لیے بھی آپ مل کے ایک ٹیم بناتے ہو کہ یار ایک گروپ ہے جو یہاں پہ ایک دوسرے کا خیال کرے گا let see number two reason to forming of group in the organisation that is the status وہ جسے ایک there is also human psychology کہ یو فیل پرائڈ کہ if some people so many people are with you آپ تھوڑی سی ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اسٹیٹس کانشیس لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی گروپ فارم ہوتے ہیں پھر سوشل نیڈ بھی ہے جس کو ہم پیئر پریشر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں نے ایک گروپ بنایا آپ کے دوستوں نے ایک کٹھے ہوئے کسی کے ایک مقصد کے لیے آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اوکے نہیں آپ بھی ساتھ چلیں تو that is a peer pressure جس کو کہتے ہیں دوستوں کا یا سوشل قسم کا اس کا آپ کی ضرورت بھی سمجھی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر اس کے اندر آپ رہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی گروپ سے آپ کا تعلق ہو ویسے بھی ہمارے قبیلے بنتے ہیں سوسائٹیز میں آپ نیشن سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں اپنے قبیلے سے پہچانے جاتے ہو تو ایک سوشل نیڈ بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک نیچرل گروپ بن جاتا ہے then is the power to make your kind of whatever you want to see have it's more effective you form groups اکیلے آپ کوئی بات کریں گے شاید کوئی نہ سنے لیکن جب گروپ کی شکل میں بات کرتے ہیں تو اس کی افادیت ہوتی ہے لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں اداروں کے اندر بھی آرگنائزیشن کے اندر بھی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی لوگ کبھی کبھی وہ power it may be negative اور positive but just to have attain some power the form group اس کے علاوہ گول اچیومنٹس کے لیے میں نے ایک مقصد پورا کرنا ہے میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے میں نے ایک چیز اچیو کرنی ہے اس کے لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے اکیلے کی بس کی نہیں ہے تو میں ایک گروپ فارم کروں گا تاکہ وہ برڈن شیئر ہو جائے اور مل کے وہ ہم گول اچیو کر سکیں that might be one reason of forming groups as we discuss in the organisation that there are different types of organisation like formal and informal similarly we can have formal groups or informal groups in the organisation the formal groups organisation جو ہیں وہ خود بناتی ہیں ایک ٹاسک اورینٹیڈ گروپ جسے کہتے ہیں کون کو اسپیسیفک کام دینا ہے تو آرگنائزیشن کچھ لوگوں کو پک کر کے ایک گروپ فارم کرتی ہے okay that is your job you have to perform this particular job اس کو ہم فارمر گروپ کہیں گے لیکن some time people of similar interest similar mind similar ایٹیچیوڈ they might come close together and they form informal group تو جس طرح آرگنائزیشن کو ہم نے اس کے دو ٹائپس بتائے تھے اس طرح گروپس کے اندر بھی آپ کو آپ کو کتاب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ٹائپس آف گروپ میں فارمر اور انفارمر گروپس کا بھی بتایا جائے گا لیٹس موو فارور گروپس کے کچھ رولس بھی ہوتے ہیں within one group people play different kind of roles number one is task اور رول کچھ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انیشیٹر کا رول پلے کرتے ہیں یا کنٹریبیوٹر کا یا فیسلٹیٹر کا کہنا چاہیے اس گروپ کے اندر خود بخود اگر تو انفارمل ہے تو خود بخود ان کا ایک رول اڈاپٹ ہو جاتا ہے کہ یہ گروپ لیڈر ہے یا گروپ کا انیشیٹو جس نے آئیڈیا دیا ہے کبھی کبھی انسٹیٹیوشن جب فارمل گروپ ہوتا ہے تو وہ اسائن کرتے ہیں ڈیپٹی آپ کی کہ you will be the group leader تو وہ ایک اس کا رول ہو گیا اس کے علاوہ انفارمیشن سیکر بھی ہوتے ہیں اس گروپ کے اندر ان کو بار بار آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے یا کچھ لوگوں کو انفارمیشن دینے کا رول بھی پلے ہوتا ہے کہ they always play informator kind of giver اور جنہیں کہنا چاہیے انفارمیشن دیتے ہیں اس گروپ کے اندر تاکہ اس گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس ڈائریکشن پہ رہیں جہاں پہ وہ کچھ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں دین از دی ریلیشن شپ اور کیا ہوتے ہیں ود ان گروپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انکریج کرتے ہیں ہر ایک کو آپ نے کبھی کرکٹ میچ کو غور سے دیکھا ڈیفینیٹلی دیکھتے ہوں گے ہمارے ایک وکٹ کیپر ہیں معین خان وہ بہت بولتے رہتے ہیں لیکن ان کا بولنا بڑا کام آتا ہے وہ مشی کو بھی ہر ایک کو بک اپ کرتے ہیں شاباش بال درمیان میں پھینکو ادھر پھینکو وہ کیا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت انکریجر کا اسی طرح ہارمونازر جسے کہتے ہیں ہارمونائز کرنا اگر کچھ کبھی کنفلکٹ آ جاتا ہے کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو کچھ لوگوں کا ایسا نیچرل بھی ہوتا ہے رول کہ وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ہارمونائز کریں کہ so that they should stay focus achieve their objectives or goal Similarly, there are some individual roles to کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلاکرز کا رول پلے کرتے ہیں کہ خام خواہ نہیں ہونے دینا جی آپ نے دیکھا ہوگا ریئل لائف میں اگزامپل کے کافی ملتے ہیں اسی طرح کچھ کا جاکی کون ہوتا ہے جو وہ گھوڑا بھگاتا ہے کہ وہ چیز کو موبلائز کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے رولس آپ گروپس کے اندر بھی دیکھ سکیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیونکہ that is not our main subject area I don't want to focus more on this thing just give you flavour so that you might have an idea کہ انسٹیٹیوشن کے اندر یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں آپ کی کتاب کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ کچھ کریکٹرسٹکس بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے وہ اچھا فنکشن کر رہا ہے یا وہ افیکٹو گروپ جسے کہتے ہیں اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں let's discuss them and try to understand them کہ کیسے وہ ایک افیکٹو گروپ کو شیپ اپ کرتے ہیں تو ایک افیکٹو گروپ ہونے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ group member are always relax comfortable اور ان کا ایٹماسفیئر ویری انفارمل ہوتا ہے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ جب ٹینشن ہوگی تو وہ گروپ ممبر جو ہیں آپس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ریلیکس انوائرمنٹ ہے کمفرٹیبل ہے اور کوئی فارمیلٹیز آپس میں نہیں ہے گروپ ممبرس کے اندر then you you can see کے this is a well functioning or effective group and other one is everybody know what they are here or she suppose to do task well understood and expected not only you understand what you are suppose to do but you wholeheartedly expected yes I will do it تو یہ بھی ایک نشانی ہے ایک انڈیکیٹر ہے ایک کریکٹرسٹکس ہے کسی اچھے گروپ کا ویل فنکشن گروپ کا اس کے علاوہ each member they are good listener they listen well and also participate in discussion in issues وہ سنتے بھی ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں نو فارمیلٹیز دیئر کہ کون ہے کوئی بڑا بول رہا ہے چھوٹا بول رہا ہے ان سب کو مقصد یہی ان کو پتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک پرٹیکولر گول اچیو کرنے کے لیے تو ان کے اندر بڑا ایکسپٹنس ہوتی ہے کہ وہ نیس بھی ان کے اندر کئی جگہ ہوتی ہے کہ آپ سنتے بھی ہو اور پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہو that is also one criterion similarly جیسے ہم نے سب کو اپنا آبجیکٹو پتا ہوتا ہے ٹاسک پتا ہوتے ہیں کیا کرنا ہے اسی طرح ان ٹاسک سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ سب اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں وہ بتائی جاتی ہے ان کے لیے بتایا جاتا ہے ان کو اور ہر کوئی اپنے اپنی اسائنمنٹ کو ایکسپٹ کر کے اس پہ پرفارم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اندر one each member is aware of their operation and functions اگر اس کو براڈر بگ پکچر کا پتا ہے ان سب ممبرس کو تو ڈیفینےٹلی ان کو پتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے جانا ہے موو کرنا ہے اور کسی وقت اگر کبھی کبھی کانٹیجنسی پلان بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ پرٹیکولر کام نہیں کر پا رہے تو اگر ان کو پورا اپنے فنکشنس کا اور آپریشن کا پتا ہے تو وہ کنٹیجنسی پلان کے ساتھ بھی موو کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں and other people express their feelings and ideas there is no harm of if you are angry if you don't feel comfortable with certain decisions you just speak up that is also one indicator of well functioning or effective group بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسینس سے کرتے ہیں کوئی آپ پہ فیصلہ فورس نہیں کیا جاتا وہ گروپ بڑا افیکٹو ہوتا ہے بڑا اچیو کرتا ہے چیزوں کو جب ان کے ڈسیزن میکنگ جو ہے وہ کنسینسن سے ہو پارٹیسپیشن سے ہو ہر ایک کو چانس ملتا ہے کہ اس ڈسیزن میں اپنا رول پلے کر سکے very important I always like this thing کہ یہ ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے آپ بھی اس کو سمجھیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے کہ they conflict and disagreement centre around ideas and methods ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وی آلویز ڈس آرگ ایگریمنٹ جو ہمارے ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ پرسنالٹیز ہوتے ہیں ایشوز کو ہم دھیان ہی نہیں دیتے لیکن اگر کنفلکٹ جو ہیں یا جو ڈس ایگریمنٹس ہیں اگر ایشوز کے uh, پہ ہوں میتھڈس پہ ہوں تو I believe you can have the synergical effect of groups لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے آپ میکسیمم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے بات کی ہے یہ کس کا پوائنٹ جو ہے آئیڈیا ہے ہم اس بیس پہ اس آئیڈیا کو اس میتھڈ کو اس ایشوز کو ایگری کرتے ہیں اور ڈس ایگری کرتے ہیں that is very dangerous that is why most of the time our groups our teams they don't achieve their goals جیسا کہ میں آپ کو ابھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے انڈیکیٹرز ہے ایک اچھے گروپ کا کہ ان کے ہاں کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں but they always surround around what ideas and methods or issues but not on personalities تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کا کام کر رہے ہیں تو ہم ذرا پرسنالٹی سے ہٹ کے کام کریں گے تو آئی بلیو کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی سٹ تو that was about groups now will talk about something about teams teams کیا ہوتی ہیں اور گروپس اور ٹیمس میں کیا فرق ہے let's define the team teams are groups with greater interdependent یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیم ممبر ہوتے ہیں یا یہ وہ گروپ کی شکل ہے جس میں ہر ممبر ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی کرکٹ ٹیم کو لیجیے اگر بالر اچھا ہوگا تو بیٹسمین نہ اچھا ہو تو ٹیم تو پرفارم نہیں کر سکے گی پراپرلی بالر بہت اچھا ہو لیکن آپ کے جو فیلڈر ہیں وہ کیچ چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر بھی آپ کی ٹیم نہیں جیت سکتی تو it is a integrated efforts ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہی ہے ان کی پرفارمنس بیٹسمین وکٹ آپ کیپر آپ کا آپ کے جو فیلڈرز ہیں آپ کے جو بالرز ہیں یہ ایک دوسرے پہ اتنا اکیلے کسی ایک کی وجہ سے ویری ریئر کے کسی ایک نے دس کی دس وکٹیں لے لی اور آپ میچ جیت گئے لیکن جنرلی ٹیم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ریپری ریکوز basically they are interdependent on each other اور اس میں جو بکش فارم وہ تو یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی گروپس جو ٹیم کی شکل میں ہوتے ہیں اور can be higher performing they can have the synergical effect but don't believe on this thing کبھی کبھی یہ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے تو جنرلی ہم پازیٹو سینس میں لیتے ہیں ٹیمس وہ گروپس ہیں جہاں پہ ان کے ممبر اپرس میں انٹر ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اور مل کے کولیکٹولی وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے ان کا سنرجیکل افیکٹ ویلوڈیشن والا افیکٹ کریٹ ہوتا ہے کتنی قسم کی ٹیمز ہیں مختلف قسم کی آرگنائزیشن کے اندر ٹیمز ہوتی ہیں اس کو ہم چار کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ون از اے پرابلم سالوگ ٹیک ایک اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اس میں ہر ممبر کی فوکس وہی پرابلم ہوتا ہے اور سارے مل کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں then is a self management team similarly we have the cross functional team مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ مل کے کچھ ایشوز کو کچھ پرابلمس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل کے کھیلتے ہیں مل کے کچھ چیز اچیو کرتے ہیں then we have a virtual team یہ ورچوئل آرگنائزیشن کا کنسپٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ورچوئل ٹیم کیا ہوگی وہی ممبرس جو اس ورچوئل آرگنائزیشن کے جو ممبرس ہیں کہ ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے دوسرا کراچی میں ہے تیسرا جاپان میں ہے چوتھا ممبر جو ہے اس ٹیم کا یہ بی یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے and they all together work depending on each other yes to achieve their organization or their team goals اس کو ہم ورچوئل ٹیم کہتے ہیں یہ ذرا صرف آپ کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے اٹ از سیٹ دیٹ کو I quote it is easy to get players getting them to play together that is the hard part unquote لوگوں کو پلیئرس کو اکٹھا کر لینا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ان سے کام لینا is a big time thing تو ٹیم بنانا آرگنائزیشن کے اندر گروپ ڈیزائن کر لینا فارمل گروپ اور informal group is not a big deal course it is a need certain effort but still اصل مقصد تو ہے نا کہ وہ مل کے کام کریں اور وہ اچیو کریں جس کے لیے وہ ٹیم بنائی گئی تھی جس کے لیے وہ گروپ بنا گیا تھا اور وہ جو اس کا ویلو ایڈیشن والا کانسپٹ ہے وہ اس میں سے نکلے کیسے ہم انڈیویجلس کو ٹیم کی شکل میں لا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے let see three things are very important what are those three things selection training and rewards تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انڈیویجلس کو اکٹھا کر لینا پلیئرس کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ کرکٹ کا میچ ہوا تھا کہ ورلڈ الیون ورسز کسی ایک ٹیم کے ساتھ اس کا میچ کرایا گیا تھا جس میں دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا گیا تھا جو اپنے اپنے ملک کی ٹیم کے ٹیم کے بہترین پلیئرز تھے تو کیا ہوا وہ ٹیم ہار گئی کیوں ہاری کہ اس ٹیم کو اکٹھا کر کے اس سے کام لینا اس کی آپس میں کوآڈینیشن کوپریشن اور کمیونیکیشن پراپرلی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ٹیم ہار گئی جبکہ لاجیکلی دیکھا جائے یا نمبر کے حساب سے دیکھا جائے تو they're the best out of the lot تو ان کو تو اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لینے سے you might not be able to get the results تو اس کے لیے سب سے پہلا کورس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ right لوگوں کی سلیکشن ہو تو جیسے سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین کمپونیٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ کر دیں گے کہ آپ اس لوگوں سے اس ٹیم کے ممبر سے اچھا افیکٹو کام لے سکیں نمبر ون از سلیکشن نا سلیکشن رائٹ پرسن کو پک کرنا یہ انشاءاللہ شاء ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو سلیکشن پارٹ ہے اس میں جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لمبے پروسیس سے گزر کے کتنا لینتھی پروسیس ہے اس سے گزر کے آپ کو سلیکشن پروسیس پرفارم کرنا پڑتا ہے but here selection mean basically picking right people you have to see the fit basically کہ اس انسان کو جس کو پک کریں کیا اس کے اندر وہ ابلیٹیز ہیں جس جس ٹیم کے لیے آپ اس کو پک کر رہے ہیں جس جس جس سے جو قسم کا آپ اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں I I think last two اور نمبر ون کہ کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر وہ آپ کے ایک اچھا آپریشن بھی کر لے کسی پیشنٹ کا ڈاکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر فزکس میں بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے تو فٹ کریٹ کرنا ہے what is that fit basically اسے کپلنگ افیکٹ بھی کہتے ہیں ہم کہ آپ نے ان اس اس انسان کے کے اندر اندر پرسن کو میچ کرنا ہے اپنی انسٹیٹیوشن کی اپنی آرگنائزیشن کی نیڈ کے ساتھ and if you pick the right person maximum کام تو آپ نے کر لیا اس ٹیم کا ذکر کر رہے تھے ولڈ الیون کا اس میں تو انہوں نے اچھے لوگ پک کر لیے اب خالی پک کرنے سے بات نہیں بنے گی اس کے بعد آپ نے ان کو ایکلمٹائز کرانا ہے اپنی اس انوائرمنٹ کے اندر جہاں سے آپ نے ان کو کام لینا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹریننگ کے ساتھ so second part will be that very important part will be to train those people اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آلریڈی جو ورکنگ پرسن ہے یا ایک اچھا کھلاڑی آپ نے اس کو لے لیا تو آپ اس کو آپ کیا ٹریننگ دیں گے it is not like that you have to start training of social from starting from the socialization process آپ کتنے عرصے سے کمپیوٹر استعمال کر رہے اگر کسی کے اور کے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھو گے تو تھوڑا سا آپ کو جھجھک ہو کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں چند سیکنڈ چند منٹ ضرور لگیں گے اسی طرح آپ گاڑی بڑے اچھے ڈرائیور بھی ہو کسی اور کی گاڑی چلانی پڑ جائے تو یو نیڈ سم وہ ٹائم چاہیے بیسک تھوڑا سا کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ ہو سکے کہ اس کا اسٹیئرنگ کیسے ہے کتنی اس کے اندر مومنٹ ہے بریک کہاں پہ لگتی ہے کتنا سخت یا ایزی ہے ان کا گیئر کو چینج کرنا یہ چیز بھی کسی نئے لوگ پرسن کو جب اکٹھا کرتے ہو لوگوں کو تو you have to train them so that they should learn about the present situation and also to know each other اس کو ہم ایچ آر ایم کے حوالے سے سوشلائزیشن پروسیس یا آرڈینٹیشن پروسیس کہتے ہیں لیکن اسی ٹیم کے حوالے سے جب لوگوں کو آپ نے لے لیا آپ نے اب ان کو آپس میں ٹریننگ بھی اس طرح کی دینی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ہاکی کی ٹیم بناتے ہو مختلف کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا آپ نے اب آپ نے آپس میں ان کی کوآڈینیشن اور وہ چیز بھی کے لیے ان کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ اگر میرا یہ کھلاڑی یا میرا یہ ساتھی جو ہے اگر یہ موو چلے گا تو مجھے اس کا ریسپانسونیس کیا کرنا ہے and that is basically the training part now you have also given the training the proper training جس میں وہ ایک دوسرے کو ٹیم ممبر سمجھ بھی گئے آپ کی آبجیکٹو کو بھی سمجھ گئے آپ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے آپس میں ان کی کوآڈینیشن اور کمیونیکیشن بھی ایک اسٹیبلش ہو گئی ورکنگ ریلیشن شپ بن گئے تو what should be next logical step reward yes what is catch for them ایک کا دفعہ تو وہ شاید پرفارم کر لیں ایک کا دفعہ دفعہ تو اچھا کام کر لیں لیکن کیا ضروری ہے کیا آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ وہ بار بار ایسا کریں گے اس کو پھر آپ کے اس کی پرفارمنس کو اٹیچ کرنا ہے وتھ سم ریوارڈس انسینٹوس جس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جانے لگی تو ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کو اگر وہ کپ جیت کے آئیں گے تو ہیوج اماؤنٹ آف کچھ ریوارڈ بھی اس کے لیے رکھا تھا دو کہ بہت سارے ادر ریزن بھی ہوئے کہ ہماری ٹیم انفارچونیٹلی ولڈ کپ نہیں جیت سکی لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے آپ کو پتا آپ محنت کیوں کرتے ہو آپ ایکسٹرا ایفرٹ کیوں کرتے ہو تاکہ آپ کے اچھے گریڈز آئیں گے اچھے گریڈ لائیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو اچھی آگے اچھے اداروں میں ایڈمیشن ملے گا and you will go for higher and higher education اور اچھی ایجوکیشن کیوں لیں گے تاکہ آپ اچھا کیریئر بنا سکیں اچھی آرگنائزیشن کو جوائن کر سکیں اسی طرح کوئی بھی ٹیم ممبر ہے اس سے کام لینے کے لیے یا اس ٹیم سے کام لینے کے لیے you have to have some reward system some incentive system تو کیا ہوا کہ اگر آپ نے اپنی ٹیم سے کام لینا ہے اپنی ٹیم سے کچھ اچیو کرانا ہے تو you need three basic steps other than other normal thing you are doing you have to pick right person selection میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ فٹ کریٹ کیا کہ نہیں کیا آپ نے ابلیٹیز کے بیس پہ کیا اس انسٹیٹیوشن کو اس آرگنائزیشن کو جس چیز کی ضرورت تھی وہی لیا آپ نے ہیومن ریسورس اسی کیپبلٹی کا بندہ لیا جو ایک خاص ٹیم جو آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے پھر آپ نے اس کو پراپر ٹریننگ دی سو دیٹ اس ٹریننگ کے بعد وہ لوگ مل کے ایک ٹیم کی طرح پرفارم کر سکیں and then what kind of reward system or incentive you have design so that that team should keep on working in the winning spirit got the point ٹیم تو کیا ہے ٹیم کیا چیز ہے تو کسی نے ایک بڑی اچھی سلائڈ بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ٹیم کے چار alphabet basically T E A M تو یہ دیکھیں لوگوں کا کتنا کریٹو مائنڈ ہے وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح اس چیز سے ریلیٹڈ ورڈس کو بھی نکالتے ہیں T stand for together together of what E stand for everyone T together E everyone within team achieves what be be logical next M very smart M for more تو یہ جو پزل آپ کو میں نے دکھائی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ people are very creative you should also allow think کہ how can you create something جس کا کچھ آپ کی لرننگ میں زیادہ سے زیادہ افیکٹ ہو سکے تو ٹیم کے لیے یہ جو پزل بنی تھی تو اس پزل کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ٹی ای اے ایم کو ایبریویٹ کر کے اس کی آگے کچھ لفظ بنائے T for together E for everyone and A achieves M more تو سب اس ٹیم کے سب ممبر ٹوگیدر جو ہیں ہر کوئی کوشش کر کے everyone will put his or her maximum effort they will definitely achieve more تو یہی جو اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں آئی بلیو آپ ٹیم کا کانسپٹ اس گروپ فارمیشن کے کانسپٹ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گے تو آرگنائزیشن کے اندر بھی ریئل لائف کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہوتی جائیں right person at the right place پہ آتے جائیں اور ان کے اندر آپس میں کوہیسونیس ہو اس ٹیم کے اندر اس گروپ کے اندر آپس میں انڈرسٹینڈنگ پراپرلی ہو تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ they will not be able to achieve rather they will achieve more اور اس کو کیا کہتے ہیں جی۔ اس کو کہتے ہیں ویلو ایڈیشن کہ ان کا اکٹھا ہونا انڈیویجل جو ہر کوئی اچیو کر سکتا تھا اس کو کٹھا بھی کر لیتے اس سے بڑھ کے انہوں نے اچیو کیا that is the synergical effect that is the value addition effect تو کیسے جا رہے ہیں ہم آج so many different things we are discussing puzzle نہ ہوئیے کیونکہ یہ سارے پیسز ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ آستہ آستہ ان پیسز کو سمجھنا شروع کر جائیں گے اور پھر آپ اس میں ان کو میچ کرتے شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ سامنے وہ چیزیں زیادہ اور زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی آج کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ we have finish our work today no we have to do certain things and what are those certain things first of all will review today's lecture اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم جو نیکسٹ لیکچر ہوگا لیکچر نمبر سکس اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور پھر خدا حافظ آپ سے کہیں گے لیٹس ریویو ٹو ڈے آج آپ اونچا اونچا بولیں گے آپ کے گھر والے پریشان نہیں ہوں گے فکر نہ کیجیے کیا ہم نے آج ڈسکس کیا وہ جو آگنیشن بہیویئر کا پارٹ تھا جو بیسک اوبی ماڈل ہم نے لیکچر فور سے شروع کیا تھا اس کے جو بیسک کمپونیٹس تھے we try to understand them the individual level the group part and the team دیکھیں اس میں بھی course we have already discuss وہ جو او بی کا جو ماڈل کا تھرڈ پارٹ تھا دیٹ واز آرگنائزیشن لیول تو اگر ہم انڈیویجلس اور گروپ یا ٹیم کو سمجھ جائیں تو پھر وہ آرگنیزیشن انہیں سے مل کے بنتی ہے انڈیویجل سے شروع کیا اکائی unity of any organization person اس کا بہیویئر اس کا ایٹیچیوڈ کیسے بنتا ہے کون سے ویریبلس تھے اور see always your culture your the basic learning from your starting from your home starting from your neighbourhood has a long lasting effect on your personality your behaviour your way of doing work ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز لوگ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں فلاں لوگ بڑے نکمے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کا جسے کہتے ہیں نا نیشنل کلچر ہوتا ہے اس طرح آرگنائزیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فلاں organization they are very good people بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے کیوں اس آرگنائزیشن کا اپنا ایک کلچر ڈیفائن ہو جاتا ہے وہ لوگ کون کون لوگ بناتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیویجل کے بہیویئر سے ہم نے شروع کیا and then we start we start understanding the group dynamism group کیسے بنتے ہیں جب ایک سے ایک گیارہ ہوتے ہوئے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو گروپس بناتے ہیں اور گروپس جو ہے وہ کیوں بنتے ہیں اس کے بھی ڈھیر سارے ریزن ہم نے ڈسکس کیے کوئی پاور کے لیے کوئی ریکگنیشن کے لیے کوئی پیئر گروپ پریشر کی وجہ سے کوئی اپنی بات کی افادیت کو بڑھانے کے لیے کسی کو رسک سیکورٹی پرپز تھی انہوں نے گروپ بنا لیے and then we started kind of we discussed about group and versus team team بھی بیسیکلی گروپس ہوتی ہے یہ ایک فارم ہے گروپس کی جس کے اندر وہ جو ممبر ہیں گروپ کے وہ آپس آپس میں میں ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اینڈ دین واٹ یس کہ ایک افیکٹو ٹیم بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے افیکٹو ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ you should have right person at the right place اس ٹیم کے اندر جو جو کام آپ نے لینے ہیں ان لوگوں سے اس جو آپ کے نیڈس ہیں وہ میچ کرتی ہوں ان ابلٹیز کے ساتھ جن کو آپ نے سلیکٹ کیا تو next step was to train them properly training them for what so that they should become the part of the co team ایک دوسرے سے ان کی کوآڈینیشن ڈیولپ ہو جائے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں اس سسٹم کو سمجھ لیں and then last part was reward system the incentives اس کو اٹیچ کر دیں ان کی پرفارمنس کے ساتھ تو پھر نیچرلی آپ کی وہ ٹیم آپ کے وہ گروپس آپ کے وہ لوگ ایک بہتر کام کر سکیں گے اور اپنے ادارے کے لیے اپنے آرگنیشن کے لیے وہ اچیو کر سکیں گے جن کے لیے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے and going back to our first lecture کہ بیسک مینجمنٹ کا کیا کانسپٹ ہے بیسک مینجمنٹ نے کیا کیا اس کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ آپ نے سب ریسورسز کو پلان کرنا ہے اس کو آرگنائز کرنا ہے اس کو لیڈ کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے so that you should be able to achieve the goals predetermine goals وہ جو آپ کی ریالٹی تھی اب اس ریسورسز میں سے ہم نے ایک بڑے امپورٹنٹ ریسورس کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں آج تک that was the human resource now why we are discussing human resource because this is our subject یہ جو آپ کا M G T five zero one subject ہے یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں ہے بار بار آپ کو میں ریئلائز کراتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بیسک کانسپٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسٹول کے this subject is for computer science student تو آپ کا فوکس جو مور ٹوور ٹیکنیکل سائڈ پہ ہوتا ہے تو مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹ کو تو کیونکہ ان کا بیس بنا ہوتا ہے انہوں نے مینجمنٹ پڑھی ہوتی ہے انہوں نے بیسک آرگنائزیشن بہیویئر پڑھا ہوتا ہے انہوں نے basic other subject of management کا کچھ نہ کچھ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اور پھر وہ نیچرلی دس ایپلیکیشن کورس جو ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس لیول تک لانے کے لیے ہائیڈ میں لیول بیس کہ یہ بہت سارے جو بیسک چیزیں کنسپٹ ہیں ان کو تھوڑا سا فلیور آپ کو دیتا چلو and how much I was successful you are the better جج اور your results will be determining کہ میں نے کیسا آپ کو یہاں تک لانے کی جو کوشش کی ہے اس کا کتنا افیکٹ ہے لیکن یاد رکھیے اس کا اس وقت تک فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو آئی بلیو آج کے لیکچر میں جو ہم نے یہ تین ٹاپکس جو بہیویئر پارٹ تھا اس کو جو ڈسکس کیا ہے now try to put all those small pieces in big picture ایک آرگنائزیشن کے اندر وہ جو مینجمنٹ کے بیسک کانسپٹ تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مینیجرس کے رول کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اینڈ دین انڈیویجلس بہیویئر کو اور گروپ کا جو کام کرنا اور ٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے try to conceive the idea یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ جو کینوس پہ پکچر بن رہی ہے آپ کے سامنے یہ کیا آپ کو میسج دے رہی ہے یا آپ کو کیا کنسپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اگر وہ بیسک ہیومن پارٹ تک آپ آ گئے ہیں تو it's mean we have done our job اگر تو بیسک فلاسفی جو آرگنائزیشن کی ہے یا مینجمنٹ کی اس کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر اب ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہم شروع کر رہے ہیں نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس کو اپلائی کرنا پھر ریئل لائف میں بھی آسان ہو جائے گا آپ کے ذہن میں بار بار کوشچن آتا ہوگا کہ you are a computer scientist graduate or student why should you be concern about management science or about human resource management تو بھائی آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے لوگوں سے کام نہیں لینا کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو تو آپ نے جوائن کرنا ہے کہیں کسی نے کہیں نہ کہیں آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو you have to deal with the people you have to learn how to work in team you have to be a good team member آج کل جب ہم کسی کو کسی جگہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کا ریفرنس چیک کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن وہ پوچھا جاتا ہے کہ how good he she is as a team member کیونکہ لوگ اب ایک team cooperation by management by objective اور ایک جو مل کے ایفرٹ کرنی ہے کسی چیز کے لیے ایک کمپیٹیٹو ایج جو ہے آپ نے دوسرے اداروں سے مقابلے میں کریٹ کرنی ہے اس کے لیے ایک ٹیم کا ہونا اور ایک اچھے ٹیم ممبر کا ہونا بہت ضروری ہے so let see now what will be the next جیسے میں نے آپ سے کہا کہ that was one phase one module جو ہمارا تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ جس میں ہم نے آپ کے ساتھ بیسک چیزوں کو اسکریچنگ دا سرفیس والی بات جو تھی وہ کرنے کی کوشش کی نا لیٹ سی کہ آگے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے will start our next lecture with the concept of personnel management آپ نے یہ دو لفظ آپس میں مکس کسی جگہ ایک دوسری جگہ یوز ہوتے سنا ہوگا personnel management human resource management اور کامنلی جنرلی uh, ہم اس کو ایک ہی سینس میں لیتے ہیں لیکن there is some difference basic thinking میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ پرسنل مینجمنٹ جب ہم نے آستہ ایک شفٹ آئی جیسے میں نے شروع میں ایک دفعہ کہیں کسی لیکچر میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ people was just known as a one type of resource ایک مشینوں کی طرح ادر اکوپمنٹ کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا کچھ دو تین ڈکیٹ بیک اگر دیکھیں آپ پرانی فلموں میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ لوگوں کو ایک بند کر دیا جاتا تھا وہاں سے نکال کے کام لیا جاتا تھا پھر جا کے بند کر دیا جاتا تھا جیسے آپ نے کمپیوٹر کو پیک کیا رکھ دیا پھر نکال کے دوسرے دن کام لینا شروع کر دیا لیکن آستہ آستہ لوگوں نے سوچا نہیں we should do something for their betterness تو یہ پرسنل مینجمنٹ کا کنسپٹ ڈیولپ ہوا اس کو شروع میں اس کا کام کو خاص زیادہ نہیں ہوتا تھا یہ جب ہم آپ کے ساتھ ہسٹری اور اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے لاسٹ نیکسٹ ٹائم تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو سم کائنڈ آف ہیلتھ اور ہیپینس کریو کا کے نام دیا جاتا تھا پرسنل مینجمنٹ پرسنل جو آپ کے پاس لوگ کام کریں ان کی مینجمنٹ کو کہتے تھے اور وہ کیا فنکشن ان کے جنرلی ہوتے تھے پکنک ارینج کر لی ان کو کسی ہیلتھ کنسرن uh, کا جو انرولمنٹ کہیں کرانا ہوتا ہے ان کی کہیں انشورنس کروانا ہوتا ہے وہ کام کر لیا یا کبھی ریٹائر کوئی ہو رہا ہے اس کی پارٹی کر لی not more than that and they were thinking that is enough for their job تو اس طرح پرسنل مینجمنٹ شروع ہوا اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے we have to go but in history of the personnel management اب جب ہسٹری کا نام آتا ہے تو پیپل اسٹارٹ کنفیوز یار یہ پتا نہیں کیا کیا چیزیں یاد کرنی پڑیں گی whenever I talk about history I see it is his story اس کی کہانی تو دوسری کہانی سن کے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے ایونٹ ہوئے تھے تو ہم نیکسٹ لیکچر میں پرسنل مینجمنٹ کی ہسٹری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد will see how this personnel management was shift toward human resource management اور اس میں کیا فرق ہے تو پھر again the same assignment for you try to get some material about these topics read them so that you should be able or we should be able to understand next lecture تو اگلے لیکچر میں یہ تین ٹاپکس کے ارد گرد رہتے ہوئے ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا یہ سبجیکٹ جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بیس آگے بڑھنا شروع ہو جائے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پڑھنا ہے آپ نے کیسے شروع کریں گے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کتابیں ہیں آپ کے پاس اسٹارٹ ود دیئر ہسٹری کہ کیسے یہ سائنٹفک مینجمنٹ سے ہیومنسٹک اپروچ جو ہمارے مینجمنٹ کے اندر آئی اور اس کا کیا فائدہ ہوا کون سے ایونٹ تھے دنیا کے اندر جنہوں نے لوگوں کو شفٹ کیا اس سائٹ کے اندر ود دیس ہیئر اپنا خیال کیجیے پڑھیے محنت کیجیے دیس اسٹارٹ اللہ حافظ السلام علیکم